welcome to visual programming last lecture میں ہم نے ڈپینڈنسی پراپرٹیز ڈسکس کیں ہم ڈبلیو پی ایف کے دو مین فیچرس ڈسکس کر چکے ہیں آفٹر اس کی جو ٹویلو کی کلاسز ڈسکس کیں ہم نے اس کے لاجیکل اور ویژول ٹریز ڈسکس کیے اور اس کے بعد لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈپینڈنسی پراپرٹیز ڈسکس کی یہ بڑے فنڈامنٹل فیچرس ہیں کیونکہ ڈبلیو پی ایف میں بہت ساری چیزیں ان پہ بلڈ کرتی ہیں ڈپینڈنسی پراپرٹیز نارمل پراپرٹیز سے فرق ہیں کیونکہ وہ ان ریئلٹی کسی بھی انسٹنس کے اندر اسٹور نہیں ہوتی بلکہ ایک سینٹرل ڈیپینڈنسی پراپرٹیز جہاں پہ رجسٹر ہو رہی ہوتی ہیں ایک سینٹرل ٹیبل میں اسٹورڈ ہوتی ہیں وہ کلاس نیم اور ایک پراپرٹی نیم کے ساتھ اس میں انڈیکس ہو کے پڑی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ میٹر ڈیٹا ہوتا ہے اور ان کی اسائنڈ ویلیو ہوتی ہے اور اسائنڈ ویلیو کس طرح سے ہوتی ہے کہ پر انسٹنس ویلیو کہ ہم کسی بھی انسٹنس کو کوئی ویلیو اسائن کرتے ہیں صرف وہ ویلیو ٹیبل میں ایڈ ہوتی ہے صرف وہ ویلیو اسپیس آکوپائی کرتی ہے تو جو بھی پراپرٹی سیٹ نہیں ہوئی ہوئی یا ان کی ڈیفالٹ ویلیو یوز ہو رہی ہے وہ میموری میں اسپیس نہیں لے رہی اس سے اسپیس سیونگ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا بہت ساری پراپرٹی سپورٹ ہو سکتی ہیں آبجیکٹس یو آئی آبجیکٹس فیٹ نہیں ہوں گے لیکن ہائیلی کسٹمائزیبل ہوں گے اور انہیں زیمل میں ہم ایزیلی سیٹ کر سکیں گے انہیں روٹ ایلیمنٹ پہ سیٹ کرتے ہیں اور وہ انہیریٹ ہو کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ ایلیمنٹس پہ آ جاتے ہیں تین کی بینیفٹس ہم نے دیکھے چینج نوٹیفیکیشنس جن کے تھرو کوئی پراپرٹی ویلیو چینج ہوتی ہے اور ہم ریئیکٹ کر سکتے ہیں ملٹیپل پرووائڈرس ملٹیپل پرووائڈرس میں آپ کی تھیمس آپ کی لوکل ویلیو ڈیفالٹ ویلیو یا انہیریٹینس یہ سارے اس کے سورسز ہیں اور ڈپینڈنسی پراپرٹیز یہ ملٹیپل سورسز سپورٹ کرتی ہیں کیسے گیٹ ویلیو اور سیٹ ویلیو کی امپلیمنٹیشن میں اور یہ گیٹ ویلیو اور سیٹ ویلیو بیسیکلی یہ ساری فنکشنالٹی ہمیں دے رہے ہیں جس کے through dependency properties multiple provider support کر سکتی ہیں تو ڈپینڈنسی پراپرٹیز میں ہم نے اس کے بعد ایک پوائنٹ پہ آ کے ہمیں پرابلم آئی ہمیں پرابلم کیا آئی کہ ہم جو ڈپینڈنسی پراپرٹیز کا تھرڈ بینیفٹ ہے پراپرٹی ویلیو انہیریٹنس وہ صرف تب کر سکتے ہیں جب پیرنٹ ایلیمنٹ اور چائلڈ ایلیمنٹ میں سیم نام کی ڈپینڈنسی پراپرٹی رجسٹرڈ ہو یعنی اگر آپ کے پاس ایک بٹن پہ فونٹ ہے تو اس کے پیرنٹ لیٹ سے اگر اگر وہ ونڈو ہے تو اس میں بھی فونٹ فونٹ سائز کی کی نام پراپرٹی ہے تو تو وہ پراپرٹی ویلیو انہیریٹنس سے انہیریٹ ہو جائے گی اس انہیریٹنس کے بارے میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ سی شاپ کی کلاس انہیریٹنس نہیں ہے یہ اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے یہ یو آئی ایلیمنٹس کا جو ٹری بنتا ہے کہ ایک یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ کے اندر دوسرا یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ کنٹینڈ ہے اس ٹری کے اندر پراپرٹی ویلیوز کی انہیریٹینس یعنی اگر ہم ٹری کے ٹاپ ایلیمنٹ پہ فونٹ سیٹ کریں تو وہ باٹم ایلیمنٹس پہ اپلائی ہو تو پرابلم کیا کہاں پہ آئی جہاں پہ ٹاپ ایلیمنٹ جس کے نیچے وہ کامن ایلیمنٹس کمبائنڈ ہیں اس پہ وہ پراپرٹی ڈیفائنڈ ہی نہ ہو یہاں پہ ہم نے انٹروڈیوس کیا اٹیچ پراپرٹی کے کو اب ہم فردر ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اٹیچ پراپرٹیز ایسی ڈپینڈنسی پراپرٹیز ہیں یا ان کا ایک ایسا سینٹیکس ہے جس کے تھرو ہم پیرنٹ ایلیمنٹ پہ کوئی پراپرٹی سیٹ کر سکتے ہیں جو اس پیرنٹ ایلیمنٹ میں ڈیفائنڈ ہی نہیں اور وہ اس کا پرپز صرف یہ ہو کہ وہ چلڈرن میں انہیریٹ ہو جائے مثلاً ہم نے ایک ایگزامپل لی جس میں ایک اسٹیک پینل کے اندر تین بٹنس ہیں اور ان تین بٹن کا ہم فونٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم اس پینل کو کس طریقے سے اسٹائل کریں کہ وہ تینوں بٹنس کا فونٹ چینج ہو جائے ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم تینوں بٹنس پہ سیپریٹلی فونٹ اپلائی کریں وہ تو ہو ہی سکتا ہے بٹ وہ کوئی نیٹ طریقہ نہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک انٹروڈیوس کی کلاس ٹیکسٹ ایلیمنٹ کی اور ٹیکسٹ ایلیمنٹ کی کلاس کے اندر ہم نے کہا کہ ایک فونٹ اسٹائل کی پراپرٹی ہے فونٹ سائز اور فونٹ سٹائل کی پراپرٹیز ہیں اور اگر ہم وہ پراپرٹی سیٹ کر دیں تو ہم نے کہا ہمارے بٹنس پہ افیکٹ ہو جائے گا اس میں بہت سارے کوشچن مارکس آ رہے ہیں تو ان کو ون بائی ون کلیئر کرتے ہیں پہلا کوشچن مارک سینٹیکس کا ہے کہ ہم پینل کے اندر جو پیرنٹ ہے ٹیکسٹ ایلیمنٹ کی پراپرٹی کیسے سیٹ کریں تو اس کے لیے زیمل میں نیا سینٹیکس ہے جسٹ فار اٹیچ پراپرٹیز یہ ایگزامپل لاسٹ ٹائم سے دوبارہ دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں اگر آپ یہ کنٹینٹ والا اسٹیک پینل دیکھیں تو اس ٹیک پینل کے اندر text element dot font size اور text element dot font style set ہوا ہوا ہے نارملی کیا ہوتا تھا کہ آپ ایٹریبیوٹس کورسپونڈ کرتے ہیں کسی بھی ایلیمنٹ کی پراپرٹیز کو تو اگر پینل کے اندر کسی نام کی پراپرٹی ہے تو اسی نام کا زیمل میں ایٹریبیوٹ ہوگا اگر کوئی اور ہوگا تو زیمل پارسر ہمیں دے گا کہ اس نام کی کوئی پراپرٹی نہیں لیکن اگر اس نام میں یہ ڈاٹ آ جائے تو یہ بیسیکلی اسپیشل سینٹیکس ہے فار اٹیچ پراپرٹیز تو text element dot font size کا مطلب یہ ہے کہ یہ پراپرٹی فونٹ سائز کی ٹیکسٹ ایلیمنٹ میں ہے اور ٹیکسٹ ایلیمنٹ میں سیٹ کرنی ہے تو ٹیکسٹ ایلیمنٹ میں ڈاٹ فونٹ سائز کے لیے ہمارا زیمل پارسر یہ ریکوائر کرے گا کہ ٹیکسٹ ایلیمنٹ کے اندر سیٹ فونٹ سائز اور گیٹ فونٹ سائز کی پراپرٹیز ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کورسپونڈنگ کوڈ سی شاپ میں کیسے لکھ سکتے ہیں سی شاپ میں ہم اسے اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ہم panel is equal to new stack panel کریں اور اس کے بعد یہ جو totally different text element dot font size ہم نے سیٹ کیا ہوا تھا اس کے corresponding text element dot set font size جو ایسے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ایک اسٹیٹک کال ہے وہ کال کریں اور اس میں پاس کریں پینل جس پینل پہ ہم یہ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور فونٹ سائز کی ویلیو تھرٹی تو یہاں پہ ایک یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ ٹیکسٹ ایلیمنٹ کا یہاں پہ ہم نے کوئی آبجیکٹ نہیں بنایا اور کورسپونڈنگلی زیمل میں بھی ٹیکسٹ ایلیمنٹ نام کا کوئی ٹیگ نہیں تھا اگر ٹیگ ہوتا ہے تو آبجیکٹ بنتا ہے زیمل کا ٹیگ کورسپونڈ کرتا ہے ایک آبجیکٹ کو تو چونکہ ٹیگ نہیں تھا اس لیے کوئی آبجیکٹ نہیں بنا اسی طرح سے سی شاپ میں ہم نے کوئی ٹیکسٹ ایلیمنٹ آبجیکٹ نہیں بنایا صرف اس کا اسٹیٹک میتھڈ کال کیا سیٹ فونٹ سائز اور اسے وہ پینل جس ٹیگ کے اندر وہ تھا زیمل میں وہ پینل اور تھرٹی پاس کیا اسی طرح ہم نے text element dot set font style کیا اور اسے پینل اور font style dot italic pass کیا باقی کوڈ اسی طرح سے ہے جیسے ہم نے شروع میں زیمل اور ایکولینٹ سی شاپ کو ڈسکس کیا تھا اسی طرح سے ایکولینٹ سی شاپ لکھی ہوئی ہے ہم نے بٹنس کریٹ کیے ہیں اور انہیں پینل ڈاٹ چلڈرن میں دونوں کو ایڈ کیا ہوا ہے یہاں پہ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز دیکھنے کی ہے اس میں کئی انومریشن کانسٹنٹس ہیں جیسے font style dot italic orientation dot horizontal اور یہ چیزیں ہم نے زیمل میں صرف اسٹرنگس میں دے دی تھیں زیمل میں ہم نے فون میں اٹیلک لکھ دیا تھا تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ یہ کیا میجک ہو رہی ہے جس سے یہ اسٹرنگس یہ کانسٹنٹس بن رہے ہیں یہ بالکل ٹائپ کنورٹرس یوز ہو رہے ہیں جو ہم نے زیمل میں ڈسکس کیا تھا کہ ٹائپ کنورٹرس کسی بھی اسٹرنگ کو کسی اپروپریٹ ٹائپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو چونکہ یہاں پہ اپروپریٹ ٹائپ کنورٹرس میں اسپیسیفائڈ تھے فونٹ سائز کنورٹرس اس وجہ سے یہاں پہ ہم نے خالی اٹیلک لکھ دیا اور وہ اپروپریٹ اسٹائل میں کنورٹ ہو گیا تو ہم زیمل میں اٹیچ پراپرٹیز کا سینٹیکس دیکھ کے آئے تھے اور ہم نے سوچا جو کہ انٹینٹ تھی کہ سی شاپ میں شاید کلیئر ہو جائے کہ یہ پراپرٹی پینل پہ اپلائی کیسے ہو رہی ہے لیکن سی شارپ میں بھی کوئی ریئل میجک نہیں ہو رہا سی شارپ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیکسٹ ایلیمنٹ پہ سیٹ فونٹ سٹائل ہو رہا ہے اور ابھی تک یہ کلیئر نہیں کہ یہ فونٹ سٹائل بٹن تک کیسے پہنچ گیا یعنی ہم نے پینل کا آبجیکٹ کریٹ کیا پینل ڈاٹ اگر ہم کسی طرح سے اس میں فونٹ سٹائل ہوتا تو تو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارا جو ڈپینڈنسی پراپرٹیز کا میکینزم ہے وہ یو آئی ایلیمنٹ ٹری کو ٹریورس کرتا ہے اور پراپرٹی سرچ کرتا ہے but text element U I element tree میں نہیں ہے ٹیکسٹ ایلیمنٹ کہیں پہ نہیں ہے بٹنس کا پیرنٹ اسٹل پینل ہے پینل کا پیرنٹ اسٹل ونڈو ہے اور اس کے علاوہ ہیرارکی میں اور کوئی نہیں تو یہ ٹیکسٹ ایلیمنٹ کے اندر سیٹ کرنے سے یہ پراپرٹیز کیسے سیٹ ہوئی ہیں اس کے لیے ہم یہ جو سیٹ ایلیمنٹ اور گیٹ ایلیمنٹ کا کوڈ دیکھتے ہیں یہاں پہ سیٹ فونٹ سائز کے اندر کیا ہوا ہوا ہے جو ایلیمنٹ ڈپینڈنسی آبجیکٹ اس سے پاس ہوا تھا جو کیا تھا پینل پینل جو ایک ڈیپینڈنسی آبجیکٹ ہے اس کا dot set value function call ہوا ہے سیٹ ویلیو آپ کو یاد ہوگا یہ وہی سیٹ ویلیو ہے جو پینل کی اپنی پراپرٹیز کو سیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا تھا اور ساتھ اسے ویلیو پاس کر دی اور گیٹ فونٹ سائز میں کیا ہوا ہوا ہے اسی طرح ڈاٹ گیٹ ویلیو اور اسے پراپرٹی کا نام پاس ہوا ہوا ہے یہاں پہ دو کوشچنس ہیں ایک کوشچن تو یہ ہے کہ یہ ایک نارمل جو ڈپینڈنسی پراپرٹی کسی کلاس کے اندر ہوتی ہے اس سے کیسے ڈفرینٹ ہوا اس میں بھی گیٹ ویلیو سیٹ ویلیو تھا اور دوسرے یہ کہ یہ جو text element dot font size property ہے یہ جو اسٹرنگ ہے اور جو control dot font size property ہے جو ہم بٹن کے اندر یوز ہو رہی ہے یہاں پہ یہ ٹیکسٹ ان دونوں میں کیا فرق ہے تو اگر آپ ڈپینڈنسی پراپرٹیز کے بارے میں تھوڑا واپس جا کے سوچیں کہ ڈپینڈنسی پراپرٹیز کیا تھیں کہ ایک ٹیبل میں رجسٹر ہوا ہوا ہے ایک ٹیبل میں کہ یہ پینل ہے اور یہ پینل کے اندر یہ پراپرٹی ہے اور اس کی یہ ویلیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اور کسی رن ٹائم پہ آپ اس کی ویلیو جب سیٹ کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں یہ انسٹنس ہے یہ پراپرٹی کا نام ہے اور یہ ویلیو ہے یہاں پہ کہیں یہ لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ گیٹ ویلیو یا سیٹ ویلیو کرتے ہوئے اسے کوئی ایسی پراپرٹی پاس کر دیں جو ایک ٹوٹلی نیا اسٹرنگ ہو یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ کنسیپٹ ہے لیکن آپ ایک پینل کوئی بھی آبجیکٹ لے کے اس پہ ایک آربیٹری اسٹرنگ بنائیں ایک پراپرٹی کا نام خود ہی سے سوچ کے وہ پراپرٹی کا نام پاس کریں اور اسے کوئی ویلیو پاس کریں تو جو ڈپینڈنسی پراپرٹیز کا میکینزم ہے اس کے لیے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ ٹیکنیکلی ڈپینڈنسی پراپرٹیز یہ سپورٹ کرتی ہیں کہ پینل پہ فونٹ نہیں ہے پھر بھی فونٹ سیٹ ہو سکتا ہے یا پینل پہ ایکس وائی زی نام کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے پھر بھی ایکس وائی زی نام کی پراپرٹی سیٹ ہو سکتی ہے لیکن کیسے سیٹ ہو سکتی ہے گیٹ ویلو یا سیٹ ویلو یعنی سیٹ ویلو سے سیٹ ہو سکتی ہے گیٹ ویلو سے گیٹ ہو سکتی ہے تو پھر ایشو کا ہے ایشو یہ ہے کہ جب ہم زیمل میں لکھ رہے تھے جب زیمل میں لکھ رہے تھے تو ہمارے پاس کوئی سنٹیکس ایسا نہیں ہے کہ ہم آربیٹری ڈپینڈنسی پراپرٹی سیٹ کر سکیں جب تک کہ اس کے گرد ڈاٹ نیٹ پراپرٹی ریپر نہ لکھا ہو تو اگر ایک کلاس میں ڈاٹ نیٹ پراپرٹی ریپر نہیں ایگزٹ کرتا تھا تو ہم نے اس کے لیے ایک ڈفرینٹ کلاس میں بھی پراپرٹی ریپر لکھتے ہیں یا جس طرح سے یہ سیٹ اسٹائل یا سیٹ گیٹ اسٹائل کے فنکشنس دے دیں تو ہم انہیں کال کر سکتے ہیں پروسیجرل کوڈ سے اور پروسیجرل کوڈ سے ہم direct get value set value بھی کال کر سکتے ہیں اور ان کا ایک ریپر بھی کال کر سکتے ہیں کسی کلاس میں لکھتے ہیں زیمل ہمیں یہاں پہ ایڈیشنل سینٹیکس دیتی ہے کہ ہاں، اگر ہم کسی آربیٹری کلاس میں اس کا گیٹر سیٹر لکھ دیں اور اس کا نام اسپیسیفک گیٹ فونٹ اسٹائل یعنی گیٹ اور پراپرٹی نیم اور سیٹ اور پراپرٹی نیم رکھ دیں تو وہ اسٹیٹک فنکشنز کال ہو سکتے ہیں زیمل میں اس سینٹیکس سے text element dot font style اور اسے زائن کریں یعنی ایٹریبیوٹ کے اندر اگر ڈاٹ آ گیا تو وہ بیسیکلی یہ لک کرے گا کہ اس نیم کا ود گیٹ یعنی text element dot get font style text element dot set font style نام کا کوئی میتھڈ ایگزٹ کرتا ہے اسٹیٹک میتھڈ اگر ایگزٹ کرتا ہے سیٹ فونٹ اسٹائل تو وہ اس میتھڈ کو یوز کر کے اس کی ویلیو سیٹ کر دے گا ایونچولی کیا ہوا کہ ڈپینڈنسی جو آپ کے ڈپینڈنسی پراپرٹیز کی لسٹ میں آپ کے انسٹنس کے ساتھ ایک نئے نام کی پراپرٹی آ گئی جس نام کا انٹرنلی ریپر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا دوسرا ایشو ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ جو ہم نے text element dot font style property ہے اور جو control dot font style property ہے یہ جو انومریشن کانسٹنٹس ہیں یہ ڈفرینٹ ہیں مے بی ان کی اسٹرنگ ویلیو بھی ڈفرینٹ ہو یعنی جب ہم پراپرٹی رجسٹر کرتے ہیں ہم نے شروع میں جب اپنی ایک کسٹم پراپرٹی رجسٹر کی تھی اسے اس ڈیفالٹ کا اسٹرنگ خود سے پاس کیا تھا یہاں پہ ظاہر ہم اسٹرنگس اوائڈ کرتے ہیں نیومریشن کانسٹنٹس بہتر رہتے ہیں ہم نے نیومریشن کانسٹنٹس یوز کیے ہوئے ہیں لیکن یہ ڈفرینٹ ہیں تو ڈفرینٹ اسٹرنگس میں یا ڈفرینٹ نیمس میں تو انہیریٹنس نہیں ہو سکتی یعنی اگر آپ کے بٹن کے فون اسٹائل کا جو نام رجسٹرڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور جو پینل میں آپ نے ایڈ کیا ہے بائی فورس کیونکہ اس کے اندر بلٹن اس کا ریپر نہیں تھا لیکن ہم نے ڈپینڈنسی پراپرٹی میں اس نام کا رجسٹر کر دیا وہ نام سیم ہونے چاہیے تو یہ کیسے ہو رہا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی کیسے ہو رہا ہے کہ جو سارے کنٹرولز ہیں وہ actually text element dot font style property کے نام سے ہی اس پراپرٹی کو رجسٹر کر رہے ہیں اور وہ کیسے کر رہے ہیں یہ اس میں ہم دو دو اسپیشل فنکشنس یوز کر رہے ہیں رجسٹر اٹیچڈ کا جس سے ہم ایک اٹیچ پراپرٹی رجسٹر کرتے ہیں اور ایڈ اونر کا جو ایک ایگزٹنگ رجسٹرڈ پراپرٹی کے نام پہ ایک اونر ایڈ ہو رہا ہے یعنی بٹن یا کوئی اور کنٹرول یہ ہوا ہوا کیسے ہے یہاں پہ جو text element dot font size property ہے وہ dependency property dot register attached اور اس میں پراپرٹی کا نام ہم نے دیا فونٹ سائز اور ٹائپ آف ڈبل کے پراپرٹی فونٹ سائز ڈبل ہوگا کس ایلیمنٹ میں ایڈ ہونا ہے type of element new framework property metadata اس میں ہم نے اس کی باقی ڈیٹیلس دیں جو ہم میٹر ڈیٹا میں دیتے ہیں اس کے بعد جب ہم اسی پراپرٹی کو کنٹرول میں رجسٹر کریں گے تو ہم کیسے کریں گے control dot font size property یہ جو کانسٹنٹس ہیں یہ ڈفرینٹ رجسٹریشن کے بعد جو ہمیں اس کا کنٹرول ملتا ہے یہ وہ ہیں is equal to text element dot font size property dot add owner یعنی text element dot font size property جو آلریڈی ایک رجسٹرڈ پراپرٹی ہے اس میں ہم نے ڈاٹ ایڈ اونر سے اونر ایڈ کر لیا اس لیے ہم نے پراپرٹی کا نام دوبارہ نہیں دیا وہ ہم ایک بار پہلے دے چکے ہیں تو یہ پراپرٹیز جب ہم سیٹ کر رہے ہیں ہم control dot font size property یا text element dot font size property دونوں میں سے کوئی بھی دیں گے تو ہمیں ڈپینڈنسی پراپرٹی جو رجسٹریشن جو سینٹرل میکینزم ہے اسے پتا ہوگا کہ ہم کس پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں یعنی رجسٹر اٹیچڈ اور ایڈ اونر اس وجہ سے اسے پتا ہے کہ یہ دونوں نام یہ دونوں پراپرٹیز ایکچولی ایک ہی ہیں دوسری بار جو رجسٹر کیا ہم نے ایک اونر ایڈ کیا بٹن یا کنٹرول اس کیس میں اور فرسٹ ٹائم ہم نے اسے ٹیکسٹ ٹیکسٹ ایلیمنٹ ایلیمنٹ کا اور second time dot dot font size property add owner اسی میں ہم نے اونر ایڈ کیا تو یہ جو سارے کنٹرولز ہیں یہ اپنی font related property text element سے انہیریٹ کرتے ہیں اور یوزلی ہوتا یہ کہ آپ کے جو سب سے کامن اس کا سینیریو ہے کہ آپ کے پاس ایک پینل ہے اور پینل اپنے جو کنٹینڈ ایلیمنٹس ہیں ان کے لے آؤٹ کے لیے کچھ پراپرٹیز ایکسپوز کرنا چاہتا ہے جو کہ اس کے اپنی نہیں ہیں جو کہ اس کے کنٹینٹ یعنی وہ ایزیوم کر رہے ہیں اس میں بٹنز ہوں گے اور بٹن ریلیٹڈ کوئی پراپرٹی صرف اس لیے ایکسپوز کرنا چاہتا ہے تاکہ کنٹینٹ بٹن کو ایزیلی سیٹ کیا جا سکے تو وہ اسے as a as an attach property expose کر سکتا ہے یعنی کچھ تو پراپرٹیز ایسی ہیں جو پیرنٹ میں ڈیفائنڈ ہے اور چائلڈ میں جیسے کنٹرول میں فونٹ سائز ڈیفائنڈ ہے اور سارے بٹنس اور ڈفرینٹ ایلیمنٹس اسے ڈرائیو کر لیتے ہیں اب ان میں سے کوئی آپس میں انہیریٹنس ہوتی ہے تو تو پراپرٹی کا نام سیم ہے سمپلی ہو جاتی ہے لیکن اگر ایک ایسا ایلیمنٹ لیٹ سے پینل کے اندر کرنا ہے جس میں ایک ڈفرینٹ سیمینٹکس ہیں تو پینل کے اندر ہم اٹیچ پراپرٹیز یوز کر سکتے ہیں اور ابھی جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی اس کنسیپٹ کو مزید سمجھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہم ایکچولی کوئی بھی پراپرٹی نیم یوز کر سکتے ہیں یعنی ہم آربیٹری نیم اگر ہم پروسیجرل کوڈ لکھ رہے ہیں تو ہم ایک آربیٹری نیم کسی بھی آبجیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں کیسے یہاں پہ ہم نے ایک okay button dot set value اور اس کے ساتھ ایک رینڈم پراپرٹی لے کے اس میں اس کی ویلو ٹرو سیٹ کر دی ہے یعنی ایک کوئی بھی پراپرٹی جو کسی بھی جگہ ڈیفائنڈ ہے اس پراپرٹی ایک بار رجسٹرڈ ہے لیکن ہم نے کسی اور ٹوٹلی ریلیونٹ چیز کے ساتھ اسے اس کی ویلیو سیٹ کر دی اور اس کی ایک ویلیو دے دی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم ایکچولی کسی بھی کلاس کے ساتھ میٹا ڈیٹا جوڑ سکتے ہیں ایون سیلڈ کلاسز کے ساتھ سیلڈ کلاسز ہم نے C sharp language features discuss کرتے ہوئے ڈسکس نہیں کی تھی بیسیکلی سیلڈ کلاس ہم سیلڈ کا ورڈ لکھ دیں تو اس کلاس سے ہم کچھ انہیریٹ نہیں کر سکتے کلاس انہیریٹنس نہیں کر سکتے تو اگر کلاس انہیریٹینس نہیں کر سکتے تو اس کے آبجیکٹس کے ساتھ ہم اس میں مزید ڈیٹا بھی نہیں رکھ سکتے لیکن یہ جو ڈپینڈنسی پراپرٹیز ہیں یہ ہمیں ایک ایک ایسا میتھڈ دیتی ہیں جس کے تھرو ہم ایک سیلڈ کلاس کے آبجیکٹ کے ساتھ بھی ایڈیشنل ڈیٹا رکھ سکتے ہیں آف کورس یہ ہم خود بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہم خود ایک ٹیبل بنا لیں جس میں آبجیکٹس رکھیں اور ساتھ ایڈیشنل ڈیٹا رکھ لیں لیکن ڈپینڈنسی پراپرٹیز ہمیں یہ آٹومیٹیکلی کر دیتی ہیں اس کے get value set value function ہم یوز کر سکتے ہیں اور ہمارا کام سمپل ہو جاتا ہے اس کے لیے کامنلی ایک پراپرٹی ہے ٹیگ پراپرٹی اکثر اس پراپرٹی کو یوز کرتے ہیں کیونکہ ٹیگ پراپرٹی کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ یہ فار کسٹم ڈیٹا ہے یعنی کسٹم ڈیٹا جو آپ کسی کسی انسٹانس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیں فار ایگزامپل یہاں پہ ہم نے ایک ماڈل کا آبجیکٹ بنایا ہے جیومیٹری ماڈل تھری ڈی اور یہ سیلڈ کلاس ہے اسے ہم ڈیرائیو کر کے کچھ بھی ایڈ نہیں کر سکتے لیکن ہم ماڈل ڈاٹ سیٹ ویلیو کیوں کیونکہ ماڈل ڈیپینڈنسی آبجیکٹ سے ڈیرائیوڈ ہے سیٹ ویلیو اور framework element dot tag property جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا جس سے آربیٹری ڈیٹا ایسوسیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے آگے میں اس سے مائی کسٹم ڈیٹا اٹیچ کر دیتا ہوں تو یہ ٹیگ پراپرٹی میں آپ آربیٹری ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں یوزنگ دس ڈیپینڈنسی پراپرٹیز اگر آپ پروسیجرل کوڈ لکھ رہے ہیں تو یہ جو اوور آل ڈیپینڈنسی پراپرٹیز کا میکینزم ہے یہ موسٹلی میں نے ابھی بات کی یوز ہوتا ہے پینلز اور لے آؤٹس میں جہاں پہ آپ کوئی پراپرٹیز اٹیچ کر سکیں پینلز کے ساتھ پینلز ابھی ہم ڈسکس کریں گے بیسیکلی صرف لے آؤٹ اور ایلیمنٹس کے لیے یوز ہوتے ہیں یعنی آپ کو پینل نظر نہیں آتا بٹ پینل اپنے کنٹینڈ ایلیمنٹس کا لے آؤٹ یا ان کی آڈرنگ ان کا سائز یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے لے آؤٹ ہوں تو وہاں پہ یہ بڑا یوزفل رہتا ہے کہ آپ پینل پہ پراپرٹی سیٹ کریں اور وہ اس کے جو کنٹینٹ ایلیمنٹس ہیں ان پہ سیٹ ہوں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ کائنڈس آف پینلس ہیں جو ڈفرینٹ قسم کی ارینجمنٹ کرتے ہیں اور اکارڈنگلی وہ ڈفرینٹ پراپرٹیز اٹیچ کرتے ہیں تو ڈبلو پی ایف کے ہم نے تین بلڈنگ بلاکس ڈسکس کیے ہیں بلڈنگ بلاکس کہہ لیں یا فنڈامنٹل کنسیپٹس جو ہمیں آگے ہیلپ فل رہیں گے پہلا ہم نے اس کی ٹویلو فنڈامنٹل کلاسز ڈسکس کی دوسرا ہم نے اس کے ویژول ٹری اور لاجیکل ٹری ڈسکس کیا تیسرا اس کا ڈیپینڈنسی پراپرٹیز ڈسکس کی اور آج اس کا ہم نے ڈیپینڈنسی پراپرٹیز کا extended version sort of attach properties discuss کی جو جو ڈپینڈنسی پراپرٹیز کے کنسیپٹ کو جنرلائز کر دیتے ہیں کہ کوئی پراپرٹی کسی آبجیکٹ میں رجسٹر نہیں ہے وہاں بھی ہم اسے اٹیچ کر دیں just for property value inheritance next ہم ڈسکس کریں گے layout of elements layout of elements کیا ہے layout of user interface elements یعنی آپ کے یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ اسکرین پہ کیسے اپیئر ہوں اور کہاں اپیئر ہوں اس میں پہلی چیز ذہن میں آتی ہے کہ ہم ہر ایلیمنٹ کے ساتھ ایکس وائی کوآڈینیٹ دے دیں یعنی اسکرین پہ وہ اس پکسل اور اس پکسل پہ کوئی چیز اپیئر ہو جائے اور شروع میں جب گرافکس پروگرامنگ ہوتی تھی اور شروع میں اے پی اکثر کوآڈینیٹس میں ہی بات کرتے تھے لیکن جیسے جیسے یہ ویرائٹی آف یوزر انٹرفیس آئی کہ موبائل فون سے لے کے ہمارے پاس لارج اسکرینس تھرٹی انچ کی اسکرین لیپ ٹاپ اسکرین یہ سب اتنے ڈفرینٹ ہیں اور فردر پکسل ڈینسٹی اتنی ویری کرتی ہے ہمارے پاس ٹریڈیشنلی ایک ninety six dots per inch یعنی ایک انچ کے اندر نائنٹی سکس پکسلس یہ ہمارے ٹریڈیشنل مانیٹرس میں چل رہا تھا اس کا کیا مطلب تھا اگر ہر چیز ninety six dots per inch ہو تو میرا یوزر انٹرفیس فزیکل ڈائمینشنس ہر جگہ سیم رہیں گی کہیں کہیں یہ چیز وائلیٹ بھی ہو جاتی ہے میں اصلا لیپ ٹاپ کو اگر پروجیکٹر اسکرین پہ ڈسپلے کروں تو وہ 96 سکس ڈاٹس پر انچ نہیں ہوگا اس کا انچ بہت بڑا ہوگا اور میں چاہتا بھی ہوں کہ وہ بڑا ہو جائے لیکن بعض جگہ میں نہیں بھی چاہتا مثلا اب high resolution laptop screens آ رہی ہیں جو 100 پلس ڈاٹس پر انچ ہیں یا mobile phones 300 hundred plus dots per inch پہ آ گئے ہیں تو اگر میں ایک یوزر انٹرفیس بناؤں اور وہ ایک اسکرین پہ شو ہو اور دوسری اسکرین پہ جا کے وہ اتنا چھوٹا ہو جائے کہ مجھے ماؤس سے بٹن پریس کرنا ایک مشکل کام ہو جائے تو یہ کوئی اچھا یوزر انٹرفیس نہ ہوا اگر میں اسپیسیفک ایکس وائی کوآڈینیٹس میں بات کرنے لگوں تو یہ اتنا یوزفل نہیں ہے ہم نے شروع میں بات کی تھی ڈبلیو پی ایف کے فیچرس میں بہت شروع میں کہ یہ ریزولوشن انڈیپینڈنس اس کا ایک فیچر ہے اور وہ کیسے اچیو ہوتی ہے کہ ہم موسٹ آف دا ٹائم جن یونٹس میں بات کرنا چاہیں گے وہ یونٹس ہماری ریزولوشن پہ ڈپینڈ نہ کریں تو ابھی ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے سائزنگ اور لے آؤٹ کسی بھی ایلیمنٹ کے سائزنگ اور پوزیشننگ لے آؤٹ کے اندر دو چیزیں ایک سائز اور ایک پوزیشن کسی بھی ایلیمنٹ کے سائز اور پوزیشن کے ڈٹرمن کرنے میں دو پارٹیز ہیں ایک اس ایلیمنٹ کا پیرنٹ اور ایک وہ ایلیمنٹ خود یعنی دو پارٹیز مل کے یہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ اس ایلیمنٹ نے اسکرین پہ کتنی جگہ لینی ہے آل دو یہ کہ ایونچولی پیرنٹ یعنی جس ایلیمنٹ جو کنٹین کر رہا ہے ایونچولی اس کے پاس یہ رائٹ right ہے کہ وہ کہہ سکے اسکرین پہ صرف اتنی جگہ اور یہ پوزیشن چائلڈ کے پاس ہے لیکن ان پریکٹس وہ اس چیز کو انفورس کرنے کے بجائے ایک مور آف اے کولیبریشن ہوتی ہے جس میں پیرنٹ چائلڈ سے پوچھتا ہے کہ چائلڈ کو کتنی جگہ چاہیے اور ڈبلیو پی ایف میں جتنے کنٹرولز بلٹ ان ہے یا اس کی ایک جو جو آئیڈیالوجی ہے اس کے حساب سے کنٹرولز اتنی جگہ آکوپائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنا ان کے پاس کانٹینٹ ہو ایکسیپٹ ونڈو جو آپ کی ونڈو ہے جو آپ کی ونڈو کلاس ہے یا جو اسکرین پہ ونڈو اپیئر ہوتی ہے انلیس کہ آپ اسے ایک سائز ٹو کانٹینٹ کی پراپرٹی ہے وہ ٹرو نہ کریں وہ بائی ڈیفالٹ ایک فکس سائز کی ہوگی لیکن اس کے علاوہ پینلس بٹنس بٹن پہ آپ زیادہ ٹیکسٹ لکھیں گے وہ بڑا ہوگا یعنی ہر چیز سائز ٹو کنٹینٹ ہونے کی کوشش کرے گی تو آپ کا کمپیکٹ ہوگا یوزر انٹرفیس اور اکارڈنگ ٹو کنٹینٹ وہ بڑا یا چھوٹا ہو جائے گا تو لے آؤٹ میں تین چیزیں ہیں سائز پوزیشن جس کی ابھی ہم نے بات کی اور تیسری ٹرانسفارمس تو اس کے لیے کافی ساری پراپرٹیز ہیں جن پراپرٹیز کو یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس پہ سیٹ کر کے ہم ان کی اس کا لے آؤٹ ڈسائڈ کر سکتے ہیں کچھ سائز پراپرٹیز ہیں کچھ پوزیشننگ پراپرٹیز ہیں اور کچھ اس پہ فردر ٹرانسفارمس ہو سکتے ہیں تو ان کو ہم سب سے پہلے ان ساری پراپرٹیز کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کیا ان کا سیمینٹکس ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ساری جو پراپرٹیز ہیں یہ دیکھی ہیں بلو میں سائز ریلیٹڈ پراپرٹیز ہیں ہم نے یہاں پہ ریڈ میں پوزیشن ریلیٹڈ پراپرٹیز شو کی ہیں اور گرین میں ٹرانسفارمس پوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں جو دونوں سائز اور پوزیشن دونوں کو افیکٹ کر سکتے ہیں تو ان پراپرٹیز کو اب ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا ہیں تو چلڈرن یو آئی ایلیمنٹس اپنا سائز پیرنٹ کو بتاتے ہیں کہ ان کا کتنا سائز ہونا چاہیے یا ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ کتنا سائز کنٹین کرے یعنی ان اپنے کانٹینٹ کے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سائز چاہیے اور سائز کی جو بیسک پراپرٹیز ہیں جو موسٹ ایلیمنٹس میں وہ وٹھ اور ہائٹ یعنی سائز ہوتا کیا ہے ویٹس ہوتی ہے اور ہائٹ ہوتی ہے تو ویٹس اور ہائٹ اگر ہم اسپیسیفائی کر دیں ہمارا ایلیمنٹ اتنی ویٹس یا اتنی ہائٹ کا ہو جائے گا اس کو جو اسپیسیفائی کرنے کے کامن یونٹس ہیں ہم پوائنٹس ڈفرینٹ یونٹس میں دے سکتے ہیں اگر ہم ویٹس اور ہائٹ ایکسپلسٹلی اسپیسیفائی نہیں کرنا چاہتے تو ہم min width min height max width اور میکس ہائٹ یہ بھی ہمارے پاس پراپرٹیز ہیں ہم اس سے ایک رینج دے سکتے ہیں اور اگر ہم ہائٹ ویٹس بھی دے دیں اور یہ من میکس بھی دے دیں تو ہائٹ ویٹس پریسیڈنس لیتے ہیں ایز لانگ ایز کہ وہ من اور میکس کے اندر ہوں تو بائی ڈیفالٹ جو آپ کے من میکس ہیں وہ زیرو اور انفینیٹی پہ سیٹ ہوتے ہیں اور آپ کی جو ہائٹ اور ویٹس ہے وہ آپ کی کنٹینٹ سے ڈیٹرمن ہوتی ہے یعنی وہ کوئی ویلیو لے نہیں رہی ہوتی وہ اپنے فردر چلڈرن سے ڈیٹرمن ہوتی ہے تو یہ آپ کی سائز پراپرٹیز ہیں اس کے علاوہ جو آپ کی ایک پراپرٹی سائز ٹو کانٹینٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے N A N not a number جو آپ کی سی شاپ میں ڈبل کلاس ہے جو آپ کے ڈبل نمبرس ہیں double precision floating point numbers اس میں ایک اسپیشل ویلیو ہوتی ہے ناٹ اے نمبر کی تو این اے این اگر آپ دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی ویٹس یا ہائٹ اسپیسیفائی نہیں کرنا چاہ رہے یعنی وہ اپنے کنٹینٹ کے حساب سے اس کی ویٹس اور ہائٹ سیٹ ہو جائے اب اس کے لیے ایک اسپیشل کی ورڈ بھی ہے اگر ہم زیمل میں لکھ رہے ہیں تو این اے این کی جگہ آٹو لکھتے ہیں اس سے یہ پریفرڈ طریقہ ہے کیونکہ اس سے زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہماری انٹینٹ کیا ہے آل دو یہ کہ انٹرنلی آٹو اور این اے این ایک ہی بات ہے اور ایون اگر ہم کوڈ میں چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم double dot is N A N جو کہ ایکسٹیٹک فنکشن ہے اس سے چیک کر سکتے ہیں کہ ویڈ یا ہائٹ ہماری فکس تو نہیں ہوئی ہوئی تو یہ ہمارے پاس طریقہ ہے کہ اس کو ہم سائز ٹو کنٹینٹ کر دیں ایکسپلسٹ ہائٹ من میکس پہ پریسیڈنس لے گی من میکس اسٹل اسے کیپ کریں گے کہ وہ اس ایکسپلسٹ سائز سے باہر نہ نکل جائے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ریڈ اونلی پراپرٹیز ہیں ایکچوئل ویٹ ایکچوئل سائز اور رینڈرڈ سائز یعنی ایکچوئل ویٹ ایکچوئل ہائٹ اور رینڈرڈ سائز یہ صرف ریڈ اونلی پراپرٹیز ہیں اور یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ فائنلی جب رینڈرنگ ہوئی تو کیا سائز ڈیسائڈ ہوا جس میں لیٹ سے سائز ٹو کانٹینٹ ہے تو وہ سائز ایونچولی کوئی ڈیسائڈ ہوگا وہ سائز اگر ہم گیٹ کرنا چاہیں تو سائز ہم گیٹ کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا ہمیں جو ایک کیئر رکھنی ہوتی ہے وہ کیئر یہ کرنی ہوتی ہے کہ ہم جس ٹائم پہ لے آؤٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے لے آؤٹ اے سنکرونس آپریشن ہے وہ پیسز میں ہو سکتا ہے جس طرح زیمل لوڈنگ پیسز میں ہو سکتی ہے اسی طرح لے آؤٹ کی رینڈرنگ لیٹ سے لے آؤٹ میں کوئی چینج ہوئی اس ٹائم پہ یا لوڈ ہو رہا ہے اس ٹائم پہ رینڈرنگ سنکرونسلی اسٹیجز میں ہو سکتی ہے اگر ہم رینڈرنگ کے بیچ میں کسی پوائنٹ پہ ویٹس اور ہائٹ گیٹ کریں تو مے بی وہ ٹرو ریپرزینٹیشن نہ ہو مے بی وہ ان ویلڈ ہو تو ہم ادھر اسے لے آؤٹ رینڈرڈ کے ایونٹ میں ایونٹ ہینڈلر میں جب لے آؤٹ کسی ایک پوائنٹ پہ رینڈرنگ ہونی ختم ہوتی ہے اس پوائنٹ پہ ایکچوئل ویٹس اور ایکچوئل ہائٹ دیکھ سکتے ہیں یا ہم فورس کر سکتے ہیں کہ لے آؤٹ رینڈرنگ ایک فنکشن کال کر کے ایکچولی کمپلیٹ ہو جائے سنکرونسلی بٹ یہ کوئی ریکمینڈیڈ طریقہ نہیں ہے بیکاز اس سے اس سنکرونس رہنے سے آپ کا یوزر انٹرفیس زیادہ ایکٹیو رہتا ہے جبکہ سنکرونس آپریشن کرنا ایک بلاکنگ آپریشن ہے یہ ہم نے سنکرونس اور اے سنکرونس ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ہم ہمیشہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم اے سنکرونسلی کام کریں تاکہ ہم یوزر انٹرفیس کو ایکٹیو رکھ سکیں تو ایکچوئل ویٹس اور ایکچوئل ہائٹ پہ ڈیپینڈ کرنا یا لے آؤٹ رینڈرنگ کو فورس کرنا کوئی اچھا سولوشن نہیں ہے لیکن کسی کیس میں آپ کو ضرورت بھی پڑ سکتی ہے کہ آپ اپنی رینڈرڈ ہائٹ کی بیس پہ کوئی ڈیسیجن لیں رینڈرڈ ہائٹ کی بیس پہ کوئی اور جو آپ نے گرافکس ڈسپلے کرنی ہے اس کی ہائٹ اکارڈنگلی سیٹ ہو نیکسٹ جو اس میں دو پراپرٹیز انٹرسٹنگ ہے وہ مارجن اور پیڈنگ کی ہیں اور مارجن اور پیڈنگ بعض کا تھوڑے کنفیوز کر لیتے ہیں تو ہم اسے جو ہم نے شروع میں ڈائگرام دیکھیے ساری پراپرٹیز کی وہ دوبارہ دیکھتے ہیں اور اس سے کلیئر ہوگا مارجن کیا ہے اور پیڈنگ کیا ہے یہاں پہ مارجن دیکھیں it's extra space outside the element padding دیکھیں padding is extra element inside the element یعنی ایکسٹرا اسپیس جو دینا چاہتے ہیں ہم وہ مارجن اور پیڈنگ کے تھرو دے سکتے ہیں یہ ٹائپ اس کی ہوتی ہے تھکنیس یعنی تھکنیس ٹائپ ایک ہے اس کا ویریبل اس کی ویلیو ہوتی ہے اور تھکنیس ٹائپ میں ایک دو یا چار ون ٹو اور فور ویلیوز اس میں ہو سکتی ہیں تو ون ٹو اور فور ویلیوز کا کیا پرپز ہے پرپز یہ کہ اکثر آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ مارجن ہر طرف اتنا ہو یا پیڈنگ ہر طرف اتنی ہو تو اس میں آپ کو چار سیپریٹ ویلیوز دینے کے بجائے صرف ایک ویلیو دینا کافی ہو یا آپ دو ویلیوز دے دیں ٹاپ اور باٹم کے لیے ایک ویلیو اور رائٹ right اور لیفٹ کے لیے ڈفرینٹ ویلیو یا آپ آل فور ویلیوز سیپریٹلی دے دیں تو انٹرنلی آل فور ویلیوز ہی ہوں گی لیکن آپ اسے اسپیسیفائی کر سکتے ہیں ادھر ون اور ٹو اور فور اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اس کی ایگزامپل میں ہم نے یہ جو فور ڈفرینٹ پیڈنگس اور فور ڈفرینٹ مارجنس شو کیے ہیں اور یہ جو اس, اس کے اندر کنٹینٹ ویلیو ہے یہ شو کر رہا ہے کہ پیڈنگ یا مارجن کیا ہے تو پیڈنگس کے کیس میں دیکھیں padding extra space inside the element ہے اور یہ ان سائڈ یہ پورا کلرڈ ایلیمنٹ ہے ٹین کا مطلب ہے ہر طرف ٹین فائیو ٹاپ باٹم پہ اور zero ten twenty thirty left top right اور باٹم اکارڈنگلی چاروں ڈفرینٹ اسپیسیز ہیں یہی چار ویلیوز اگر ہم مارجن پہ دیتے ہیں تو پھر یہ جو لائن باکس ہے یہ آپ کا کنٹیننگ پینل ہے یہاں پہ کنٹیننگ پینل کو ایک باؤنڈری دے دیے تاکہ یہ نظر آئے کہ یہ ایلیمنٹ کے باہر اسپیس چھوٹ رہی ہے اسے ہم مارجن کہہ رہے ہیں اس کو اگر ہم کوڈ میں لکھیں گے تو کوڈ میں ہم یہ نیو تھکنیس کے صرف دو کنورٹرز ہیں ایک کنورٹر ہمارے پاس یعنی جس میں سنگل ویلیو جاتی ہے اور چاروں طرف وہ ویلیو آ جائے گی یا ہمارے پاس آل فور ویلیوز یہ جو ٹو ویلیو پاس کرنے والا طریقہ ہے یہ صرف زیمل میں اویلیبل ہے تو زیمل میں بیسیکلی تھکنیس کی یا مارجن یا پیڈنگ کی یہ ویلیوز ہو سکتی ہیں جو ان باکسز کے اندر ہیں یعنی زیرو ٹین یا دو ویلیوز کاما سیپریٹیڈ یا چار ویلیوز کاما سیپریٹیڈ اور یہ ویلیوز کیسے اسٹرنگ سے ایکچولی لینتھ ٹائپ بن جاتی ہیں جو یا تھکنیس ٹائپ بن جاتی ہیں اگین ٹائپ کنورٹرس ایک اپروپریٹ ٹائپ کنورٹر ہے جو اس کامن سپریٹڈ ویلیو کو لے کے اپروپریٹ تھکنیس کا آبجیکٹ بناتا ہے ہمیں زیمل مینڈ میں کیا ملتا ہے کہ ہم سنگل انٹیجر یا دو انٹیجرس یا فور انٹیجرس دے سکتے ہیں کامن سپریٹڈ اور اکارڈنگلی اس کی مارجن اور پیڈنگ سیٹ ہو جاتی ہے جو یہ یونٹس ہم دے سکتے ہیں ہم centimetre inches points points وہ پرنٹر یونٹس ہوتے ہیں جس طرح فونٹ پوائنٹس میں ہوتا ہے یا پکسلس پکسلس یہاں پہ جو ہم اسپیسیفائی کر رہے ہوتے ہیں وہ لاجیکل پکسلس ہوتے ہیں لاجیکل پکسلس اور جو ریئل آپ کی اسکرین کی ریزولوشن کے پکسلس ہیں وہ ڈفرینٹ چیزیں لاجیکل پکسل ایک لینتھ یونٹ ہے جو ڈیفائنڈ ہے کہ it's by six of an inch why ninety six اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اٹس جسٹ ہسٹوریکلی ہماری اسکرین کی ریزولوشنس جو مانیٹرس کی یہ ninety six D P I تھیں D P I means dots per inch یا پکسلس پر انچ تو ninety six pixels per inch کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ایک پکسل ہے وہ one by ninety six of an inch ہے تو آپ کا logical pixel one logical pixel یا ون پی ایکس اگر آپ کوڈ میں زیمل میں لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ one by ninety six of an inch but یہ ڈبل ویلیوز ہیں تو یہ فریکشنل بھی ہو سکتی ہیں وہ ایونچولی جو بھی آپ کی اسکرین کی ریزولوشن ہے اس کے حساب سے راؤنڈ اپ ہو جائے گا یعنی پکسل تو ایونچولی یا آن ہوگا یا آف ہوگا لیکن لاجیکل پکسل کے کورسپونڈنگ میں بھی اسکرین پہ دو پکسل ہو maybe two point one pixel ہو مے بی ون ہو تو یہ آپ کی اسکرین پہ ہمیشہ انچیز میں یا اتنا ہی سائز اپیئر ہوگا یہ چیز وائلیٹ ہوتی ہے اگر آپ اپنی اسکرین کا ڈیٹا پروجیکٹ کر دیں اور اسے میجر کریں تو وہ تو ون انچ سے زیادہ ہوگا لیکن اگر آپ اپنی ایکچوئل لیپ ٹاپ اسکرین یا ڈیوائس اسکرین پہ دیکھیں گے تو آپ اگر نائنٹی سکس پکسلس کی کوئی چیز بناتے ہیں لاجیکل پکسلس تو آپ اسے میجر کریں وہ ون انچ ہی ہوگی تو اس سیٹنگ سے ہمارا جو لینتھ جو ہم اسپیسیفائی کر رہے ہیں وہ ڈیوائس انڈیپینڈنٹ ہو گئی اب ہم ڈیوائس کے ڈاٹس پر انچ پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے تو مارجن پیڈنگ اور باقی جو آپ کی ویٹ ہائٹ ہیں یہ ساری آپ نے لینتھ ٹائپ میں دیں جو کہ جس کی ڈیفالٹ ٹائپ لاجیکل پکسل ہے ادروائز آپ سینٹی میٹر انچز میں بھی دے سکتے ہیں ان ساروں کے تھرو آپ سائز اور پوزیشن اسپیسیفائی کر سکتے ہیں next interesting property layout سے ریلیٹڈ وزیبلٹی کی ہے وزیبلٹی کی پراپرٹی کی ویلیو ہو سکتی ہے ادھر ویزیبل کولیپسڈ اور ہڈن ویزیبل کا تو مطلب ہے وہ اسکرین پہ اپیئر ہو رہی ہے کولیپسڈ کا مطلب ہے کہ وہ اسکرین پہ اپیئر بھی نہیں ہو رہی اور وہ لے آؤٹ میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر رہی جبکہ ہڈن کا مطلب ہے کہ وہ اسکرین پہ اپیئر نہیں ہو رہی اور لے آؤٹ میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر رہی تو ویزیبل تو بڑا کلیئر ہے کہ ویزیبل سیٹ کر دیں اسکرین پہ اپیئر ہو جائے گا کولیپسڈ اور ہڈن کا فرق تھوڑا ٹرکی ہے تو اس کو ہم ایک ایگزامپل کے ساتھ دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ایک اسٹیک پینل کے اندر دو بٹنس بنائے ہیں اور پہلے بٹن کی ویزیبلٹی ایک کیس میں ہم نے کولیپسڈ کر دی ہے اور ایک کیس میں ہم نے ہڈن کر دی ہے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کولیپسڈ اور ہڈن میں کیا فرق ہے اور دوسرا بٹن ہم نے ایک اور بٹن بنایا بلو آ ہڈن اور بٹن تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس بٹن کے لے آؤٹ پہ اس پہلے بٹن کے کولیپسڈ یا ہڈن ہونے سے کیا فرق پڑ رہا ہے اس کی آؤٹ پٹ میں آپ دیکھیں کہ فرسٹ کیس میں جو بلو کلیپس بٹن آپ کا بالکل ٹاپ آف اسکرین پہ آ رہا ہے جبکہ سیکنڈ کیس میں وہ بلو آ ہڈن بٹن آ رہا ہے یعنی تھوڑا سا نیچے آ رہا ہے ایک پورے بٹن کی جگہ اوپر چھٹی ہوئی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہڈن بٹن نے اپنی پوری جگہ اسکرین پہ آکوپائی کی ایز ایف کہ اس نے اسکرین پہ شو ہونا تھا لیکن وہ شو نہیں ہوا وہاں پہ بیک گراؤنڈ شو ہو رہا ہے on the other hand collapse button نے ایسے ہو گیا جیسے ہم نے وہ زیمل میں مینشن ہی نہیں کیا اس نے لے آؤٹ میں جگہ ہی نہیں لی تو یہ کولیپسڈ اور ہڈن میں فرق ہے نارملی آپ ویزیبلٹی سے ذہن میں آتا ہے اس کی ویلیو ٹرو فالس ہوگی لیکن یہاں پہ اس کی ویلیو لے آؤٹ کی وجہ سے ویزیبل کے بعد فالس کے کیس میں یعنی اگر اس نے شو نہیں ہونا تو فردر دو آپشنس ہیں کہ اس کی اسکرین پہ جگہ ریزرو ہو یا نہ ہو کولیپسڈ کے کیس میں یہ اپیئر نہیں ہوگا اور اسکرین پہ جگہ بھی ریزرو نہیں ہوگی جبکہ ہڈن کے کیس میں اسکرین پہ اپیئر نہیں ہوگا لیکن جگہ پھر بھی ریزرو ہوگی تو ہم نے ویزیبلٹی دیکھ لی ہم نے سائز سائز ریلیٹڈ پراپرٹیز دیکھ لی میں کچھ رائٹ پراپرٹیز ہیں جن سے سائز انڈیکیشن دے سکتے ہیں اور کچھ ریڈ اونلی ہیں جن سے ایکچوئل سائز دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے پوزیشن پوزیشن میں اگین ہم ایکس وائی کی بات نہیں کرنا چاہ رہے ہم مور اس طرح کی پراپرٹیز کی بات کرنا چاہ رہے ہیں جس سے پینل ڈیسائڈ کر سکے یا جو بھی کنٹیننگ پیرنٹ ہے وہ ڈیسائڈ کر سکے کہ میں نے اپنے چلڈرن کو کیسے پلیس کرنا ہے اس میں ہم دو چیزیں ڈسکس کریں گے الائنمنٹ اور فلو ڈائریکشن الائنمنٹ کیا ہو اور فلو ڈائریکشن کیا ہو تو الائنمنٹ ہماری ایک ہاریزونٹل الائنمنٹ ہے اور ایک ہماری ورٹیکل الائنمنٹ ہے ہاریزونٹل الائنمنٹ کیا ہو سکتی ہے لیفٹ سینٹر رائٹ اور اسٹریچ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس ٹاپ سینٹر باٹم اور اسٹریچ ورٹیکل الائنمنٹ ہے دونوں کی ڈیفالٹ ویلیو اسٹریچ ہوتی ہے وچ مینس کہ آپ کا جو بھی کنٹرول ہے وہ اسٹریچ کر کے پیرنٹ کی جگہ اکوپائی کر لے گا جتنا پیرنٹ اسے جگہ دینا چاہے گا اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ایک اسٹیک پینل کے اندر چار بٹنس بنائے ہیں ان کی ہاریزونٹل الائنمنٹ اسپیسیفائی کیے لیفٹ سینٹر رائٹ اور اسٹریچ اور انہیں ڈفرینٹ کلرس دے دیے اس کو آپ دیکھیں کہ جو لیفٹ سینٹر اور رائٹ right تھے ان کی صرف اتنی ویٹ ہے جتنا ان کا کانٹینٹ ہے ایکسیپٹ دا گرین ون جو اسٹریچ ہو کے فل پینل ویٹس اس نے لے لی ہے اور جو باقی تین ہیں وہ لیفٹ سینٹر یا رائٹ ہیں اور یہ صرف تب یوزفل ہے جب پیرنٹ چلڈرن کو جتنی اسپیس چاہیے اس سے زیادہ دے دے ابھی تک ہم نے بات کی ہے کہ most of the element size to content ہوتے ہیں اگر پینل سائز ٹو کانٹینٹ ہو تو وہ سارے بٹن سکویز ہو جائیں گے تو اسٹریچ کی یوزفلنیس تب ہے جب پیرنٹ نے ایک زیادہ اسپیس دی ہے اور چائلڈ بیچ میں تھوڑی اسپیس لے رہے تو اسٹریچ کر کے زیادہ اسپیس لے لے اس کے علاوہ اس میں ایک ہاریزونٹل کانٹینٹ الائنمنٹ اور ورٹیکل کانٹینٹ الائنمنٹ بھی ہے کنٹرولس میں اور وہ کس پہ اپلائی ہوتی ہے وہ کنٹینٹ جو ٹیکسٹ ہے اس پہ اپلائی ہوتی ہے کیسے اس ایگزامپل میں ہم نے بٹن کی horizontal content alignment left centre right اور اسٹریچ کر دی ہے اور جو بٹن اٹ سیلف ہے وہ بائی ڈیفالٹ اسٹریچ ہو کے پینل میں آ ہی رہا ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا ڈیفالٹ اس کی ویلیو اسٹریچ ہے تو ہوا کیا کہ اس کے اندر لیفٹ سینٹر اور رائٹ یہ تینوں تو اسی طرح سے لیفٹ سینٹر اور رائٹ لائن ہو گئے لیکن اسٹریچ ریئلی اسٹریچ نہیں ہوا یہ لیفٹ سائڈ پہ ہی ہے اور ایسا کیوں ہوا کیونکہ ایکچولی جو اس کا کنٹیننگ ٹیکسٹ ایلیمنٹ ہے وہ تو اسٹریچ ہو گیا ہے بٹ اس ٹیکسٹ ایلیمنٹ ایک ریئل کنٹرول نہیں ہے وہ کنٹرول سے ڈیرائیو نہیں ہے وہ اس اسٹریچنگ کو کمپلیٹلی سپورٹ نہیں کرتا اس لیے یہ ٹیکسٹ اسٹریچ نہیں ہوا یعنی یہ جسٹ ایک فریم ورک ایلیمنٹ ہے نیکسٹ چیز ہماری ایک فلو ڈائریکشن ہے ابھی تو ہم نے الائنمنٹ دیکھ لی کہ گیون اسپیس کے اندر جو پیرنٹ نے ہمیں اسپیس دے دی اس کے اندر ہمارا کنٹرول کیسے الائنڈ ہو کنٹرول کے اندر جو کنٹیننگ کنٹینٹ ہے وہ کنٹرول کے اندر کیسے الائنڈ ہو یہ دونوں چیزیں ہم نے دیکھی اب ہم دیکھ رہے ہیں فلو ڈائریکشن کیا ہو فلو ڈائریکشن کی سب سے زیادہ یوزفلنیس ہوتی ہے کہ بعض لینگویجز ہوتی ہیں رائٹ ٹو لیفٹ بعض لینگویجز ہوتی ہیں لیفٹ ٹو رائٹ تو رائٹ ٹو لیفٹ لینگویجز میں ہمیں یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ کنٹرولز بھی رائٹ ٹو لیفٹ فلو کریں بجائے اس کے کہ کنٹرول سارے لیفٹ ٹو رائٹ ڈیزائنڈ ہوں اور ٹیکسٹ رائٹ ٹو لیفٹ لکھا ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کنٹرولز کا فلو بھی چینج ہو جائے تو فلو ڈائریکشن کو دیکھتے ہیں ایگزامپل کے ساتھ اس ایگزامپل میں ہم نے صرف دو بٹنس بنائے اور ان کی flow direction left to right اور رائٹ ٹو لیفٹ کر دی ہے بائی ڈیفالٹ جو بھی آپ کے سسٹم میں لینگویج اس وقت کرنٹ لینگویج ہے اس کی جو رائٹنگ ڈائریکشن ہے وہ کنٹرول سارے انہیریٹ کریں گے اس کے آؤٹ پٹ میں آپ دیکھیں دونوں کنٹرولس کا جو اوپر ٹیکسٹ ہے وہ چینج ہو گیا ہے اس کی ایک لیفٹ ٹو رائٹ الائنڈ ہے ایک رائٹ ٹو لیفٹ الائنڈ ہے یہ تو ہم نے سائزنگ اور پوزیشننگ ریلیٹڈ پراپرٹیز ڈسکس کی اس کے بعد ایک چیز ہے ٹرانسفارم اور transform system dot Windows dot media dot transform اس سے ڈیرائیو کلاسز ہیں جو ٹرانسفارم سپورٹ کرتی ہیں ٹرانسفارمس کیا ہوتے ہیں ٹرانسفارمس ایسے آپریشن ہیں جو سائز اور پوزیشن دونوں کو افیکٹ کر سکتے ہیں جس میں سب سے سمپل اگزامپل ہے روٹیشن کی روٹیشن کے علاوہ اسکیلنگ ایک ٹرانسفارم ہے جس میں ہر چیز کو ہم اسکیل کر کے بڑا کر دیں گے اور ٹرانسفارمس کے متعلق ایک انٹرسٹنگ چیز یہ کہ جب آپ کسی ایلیمنٹ کی ایکچوئل ویٹ اور ایکچوئل ہائٹ یا یا rendered rendered size size size dot dot width height جو ہم نے کی ریڈ پراپرٹیز ڈسکس کی تھیں جب یہ گیٹ کریں گے تو یہ ٹرانسفارمڈ نہیں ہوتی یعنی یہ ٹرانسفارمیشن سے پہلے کی ویلیوز ہوتی ہیں یعنی کنسیپٹ یہ کہ ٹرانسفارمیشن ایلیمنٹ انڈیپینڈنٹ ہو ایک ایلیمنٹ نے جیسے رینڈر ہونا ہے وہ ہو جائے اور پھر اس کی آؤٹ پٹ کو روٹیٹ کیا ٹرانسفارم کر دیں بعض کیسز میں یہ ٹرانسفارمیشن بڑی یوزفل ہوتی ہیں یوزلی آپ کو ایک کامن کنسیپٹ یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم ایسے یعنی اینگل پہ بٹن تو کبھی نہیں چاہ رہے ہوں گے لیکن یہ ایک یوزفل کانسیپٹ ہے جس سے ہم کوئی کسٹم ٹرانسفارم لکھ کے بھی ایلیمنٹس کی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں روٹیشن والی ٹرانسفارم کے ساتھ ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے یہ جو مڈل بٹن ہے اس کو روٹیٹڈ 45 فائیو ڈگری پہ روٹیٹ کیا ہے اور یہ دو ڈفرینٹ طرح سے روٹیٹ ہوا ہوا ہے فرسٹ ایگزامپل میں بٹن ون اور بٹن تھری ان دونوں کے درمیان یہ روٹیٹ ہوا اور اس کی وجہ سے بٹن تھری نیچے آ گیا اور سیکنڈ ایگزامپل میں وہ اپنی جگہ پہ ہی ایسے روٹیٹ ہو گیا کہ بٹن وہیں وہیں کا ہے جہاں روٹیشن سے پہلے روٹیشن کے بغیر اسے ہونا چاہیے تھا تو یہ دو ڈفرینٹ طرح کے ٹرانسفارمس ہیں ایک لے آؤٹ ٹرانسفارم ہے اور ایک رینڈر ٹرانسفارم ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے لے آؤٹ ٹرانسفارم لے آؤٹ سے پہلے انووک ہوتا ہے اور رینڈر ٹرانسفارم لے آؤٹ کے بعد انووک ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں نے ایک بٹن کو ٹرانسفارم کر دیا اسے روٹیٹ کر دیا اب اس کی سائز ڈفرینٹ ہو گیا اس کی پوزیشن ڈفرینٹ ہو گئی ہے تو میں جو میرے پینل نے لے آؤٹ کرنا ہے یا میں نے جس بھی الائنمنٹ اسکیم پہ انہیں اسکرین پہ پریزنٹ کرنا ہے وہ الائنمنٹ اسکیم اب اس اپ ڈیٹڈ سائز اور پوزیشن کے ساتھ لے آؤٹ کرے اس وجہ سے جب وہ اپڈیٹڈ پوزیشن کے ساتھ لے آؤٹ ہوا تو بٹن تھری نیچے آ گیا کیونکہ اب بٹن نے بہت زیادہ جگہ لے لی کیا وہ ڈفرینٹ سائز اس کا ہو گیا جبکہ دوسری اگزامپل میں وہ لے آؤٹ ہونے کے بعد یعنی سائز اور پوزیشن ہر ایلیمنٹ کی ڈیسائیڈ ہونے کے بعد ہم نے اس کی سائز اور پوزیشن پہ ٹرانسفارم کر دیا تو وہ اپنی ہی جگہ پہ شفٹ ہو گیا بٹن تھری وہیں رہا جہاں وہ اپیئر ہونا تھا تھا دی ادر ٹرانسفارم اور بٹن جو وہ اپنی جگہ پہ شفٹ ہو گیا جتنے یو آئی ایلیمنٹس ہیں ان میں ایک رینڈر ٹرانسفارم اوریجن کی ایک پراپرٹی ہے اور یہ جو ٹرانسفارم اوریجن ہے یہ صرف رینڈر میں چاہیے یعنی لے آؤٹ ٹرانسفارم میں ہمیں اوریجن نہیں چاہیے کیوں نہیں چاہیے کیوں نہیں چاہیے اس لیے نہیں چاہیے کہ لے آؤٹ ٹرانسفارم میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک آبجیکٹ کو ٹرانسفارم کریں ٹوٹلی اسے اسکرین سے آئسولیشن میں ٹرانسفارم کریں اور وہ ٹرانسفارم آبجیکٹ جو نئی سائز اور جس کا سائز اور پوزیشن ٹوٹلی نیا ڈیسائڈ ہو گیا ہے اس کو لے آؤٹ کریں تو اس میں کوئی اوریجن کا کنسپٹ نہیں آپ کا پورا آبجیکٹ روٹیٹ ہوا ہے وہ کسی جگہ پہ وہیں پہ روٹیٹ نہیں ہوا بلکہ وہ روٹیٹڈ آبجیکٹ پلیس ہوا ہے لیکن اگر وہ پلیس کرنے کے بعد روٹیٹ کرنا ہے یعنی relative to everything else اب اسے وہیں پہ روٹیٹ کرنا ہے تو اب اس کی روٹیشن کے اوریجن سے اس کی لک چینج ہو جائے گی فار ایگزامپل یہاں پہ یہ میں نے اسی سیم بٹن کو ڈفرینٹ اوریجنس کے ساتھ روٹیٹ کیا ہے میں اگر زیرو زیرو اوریجن کے ساتھ روٹیٹ کروں زیرو زیرو مینس اس کا ٹاپ لیفٹ تو یہ وہی روٹیشن ہے جو ہم نے پہلے ہے اس کا مطلب یہ اس کا ڈیفالٹ بہیویئر ہے کہ ٹاپ لیفٹ کو اوریجن مان کے باقی آبجیکٹ کو روٹیٹ کر دیں zero one means bottom left جس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا باٹم لیفٹ اسی جگہ پہ ہے اور باقی آبجیکٹ روٹیٹ ہو گیا ہے یا ٹاپ رائٹ کے لیے ون زیرو یا ٹاپ لیفٹ کے لیے ون زیرو اور ٹاپ رائٹ کے لیے ون ون تو یہ زیرو سے ون تک آپ کے پاس ایک کنٹینیوس اسپیکٹرم ہے اس کا مطلب ہے اگر آپ پوائنٹ فائیو پوائنٹ فائیو دیں تو ایکچولی آبجیکٹ اپنے سینٹر کے اراؤنڈ روٹیٹ ہوگا جو یہ لاسٹ ایگزامپل ہے تو ٹرانسفارمس ابھی ہم نے اپلائی کرنے نہیں دیکھے ہم نے زیمل کی ابھی تک کوئی ایگزامپل نہیں لی لیکن ہم نے ٹرانسفارمس سمجھنے شروع کیے کہ لے آؤٹ ٹرانسفارم کیا ہوتا ہے رینڈر ٹرانسفارم کیا ہوتا ہے اور یہ اس کی ایگزامپل ہم نے روٹیشن ٹائپ کے ٹرانسفارم سے لی ہے کہ اگر لے آؤٹ کے کیس میں روٹیشن ٹرانسفارم کریں تو کیا ہوگا آبجیکٹ کی سائز اور پوزیشن چینج ہوگی اور نیا لے آؤٹ اس کے حساب سے ہوگا اور اگر رینڈر ٹرانسفارم کریں روٹیشن کو تو لے آؤٹ کے بعد جب سب کچھ ڈیسائیڈ ہو گیا اس کے بعد وہ کسی اوریجن کے راؤنڈ روٹیٹ کر جائے گا اور وہ اوریجن ہم چینج بھی کر سکتے ہیں ٹرانسفارمس کی ڈسکشن کو نیکسٹ ٹائم ہم آگے لے کے چلیں گے ڈفرینٹ ٹائپس کے ٹرانسفارمس زیمل میں کر کے دیکھیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ